بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں کیونکہ غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں وہ دن بھی تو آئے گا وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں خار محمد کی ہے ذات مدینے میں خار محمد کی ہے ذات مدینے میں گنبد پہ نگاہیں ہوں گنبد پہ نگاہیں ہوں گنبد پہ نگاہیں ہوں رحمت کی گھٹائیں ہوں گنبد پہ نگاہیں ہوں رحمت کی گھٹائیں ہوں گمبد پہ نگاہیں ہو رحمت کی گھٹائیں ہو ایسے بھی تو آ جائیں لمحات مدینے میں ایسے بھی تو آ جائیں لمحات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں ہم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں ہم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں اور کیا ذات سفر پوچھو اے قافل والو تم کیا زاد سفر پوچھو پوچھو کیا زاد سفر پوچھو اے قافل والو تم کیا زاد سفر پوچھو اے قافل والو تم کیا زاد سفر پوچھو اے قافل والو تم اشکوں کی سوات مدینے میں لے جاؤں گا اشکوں کی سوات مدینے میں لے جاؤں گا اشکوں کی سوات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں ہم ہار محمد کی ہے ذات مدینے میں جس کی دن قیامت تک جس کی دین قیامت تک اللہ سحر ہووے جس کی دین قیامت تک اللہ سحر ہووے جس کی دین قیامت تک اللہ سہر ہووے جس کی نہ قیامت تک اللہ سہر ہوئے ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں جب ان کا کرم ہوگا ہوگا جب ان کا کرم ہوگا ہوگا جب ان کا کرم ہوگا بولو جب ان کا کرم ہوگا جائیں گے ظہوری سب جب ان کا کرم ہوگا جائیں گے ظہوری سب جب ان کا کرم ہوگا جائیں گے ظہوری سب جب ان کا کرم ہو ہوگا جائیں گے ظہوری سب پہنچے گی غلاموں کی بارات مدینے میں پہنچے گی غلاموں کی بارات مدینے میں پہنچے گی غلاموں کی بارات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں ہم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں سرکار دو عالم کی ہے ذات مدینے میں میرے سونے سونے آقا کی ہے ذات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں